عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو جلدی جلدی دہرانے لگتے تاکہ اسے یاد و محفوظ کر لیں اس پر اللہ نے آیت لا تحرک بہی بیہی لسان کا لتا جلا بہ اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں نازل ہوئی راوی اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے ان کے شاگرد سفیان نے بھی اپنے ہونٹ ہلا کر دکھائے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتیس یہ حدیث صحیح ہے